ابن علیہ نے کہا ہمیں سلیمان تیمی نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں آج اس ہونے سستی بزدلے بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6873